یوسف بن ماہک نے بیان کیا کہ مروان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجاز کا امیر گورنر بنایا تھا اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبے میں یزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا تاکہ اس کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں اس پر عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ نے اعتراضاً کچھ فرمایا مروان نے کہا اسے پکڑ لو عبد الرحمن اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے گئے تو وہ لوگ پکڑ نہیں سکے اس پر مروان بولا کہ اسی شخص کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تف ہے تم پر کیا تم مجھے خبر دیتے ہو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے آل ابی بکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ تہمت سے میری برات ضرور نازل کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ستائیس